حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں مگر مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں علاوہ اس بات کے کہ ان یعنی یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی اور یہ خصوصی عبادت والا دن ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا یہود نے ہفتے کا دن تجویز کیا اور نصارہ نے اتوار کا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن یعنی جمعے کے دن تک پہنچایا اب وہ لوگ عبادت والے دن کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہیں یہودی ہم سے یعنی جمعے کے دن سے اگلے دن اور عیسائی اس سے اگلے دن خصوصی عبادت کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اڑسٹھ